مقاعد للقتال ٹھکانے لڑائی کے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا اذ احمت طائفتان جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے منکم تم میں سے امتفشلا یہ کہ بزدل ہو جائیں واللہ ولیہما اور اللہ حمایتی ہے ان دونوں کا اللَّهِ فلی الْمُؤْمِنُونَ اور اوپر اللہ ہی کے پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور البتہ تا کہ مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں اور تم کمزور تھے فتق اللہ پس ڈرتے رہو تم اللہ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو از تقول منینا جب تو کہہ رہا تھا ایمان والوں کو علئییک کیا نہیں کافی واسطے تمہارے آئیں یہ کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا بے سلاست آلاف من الملائکت سات تین ہزار فرشتوں کے منزلین اتارے ہوئے بلا ہاں کیوں نہیں ان تصبرو اگر صبر کرو تم وطد اور تقوی اختیار کرو تم یا تو کم اور آئیں وہ تمہارے پاس من فور فورا اس جلدی سے مدد کرے گا تمہاری رب تمہارا آلاف من الملائکت ساتھ پانچ ہزار فرشتوں کے مصومین نشاندار اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے اللہ بشرا لکم مگر خوشخبری واسطے تمہارے والے تتمعین اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوب حکم دل تمہارے بھی ساتھ اس کے ومن نثر اور نہیں ہے مدد اللہ من دلہ مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا لے یکتا تاکہ کاٹ دے طرفن ایک حصہ من الزینہ کا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا او یک بیتا ہوں یا ذلیل کرے ان کو فین وہ ہو جائیں ذلیل اس وقت دوتا من علی کا اس آیت کا تعلق بھی پہلی دو آیتوں کے ساتھ ہے ایک آیت میں تو اللہ نے یہ فرمایا لا تتخذو بطانتم من دونکم ایمان والو اپنوں کے سوا کسی اور کو اپنا رازدان اور دلی دوست مت بنا کسی قسم کے کافر کو دلی دوست اپنا رازدان نہ بناؤ دوسری و ان تصبرو و تتقو اگر تم صبر کرو تقوا اختیار کرو تو کفار کا مکر کفار کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا ان دونوں چیزوں کے اوپر اللہ نے جنگ عہد کا بڑا ہی اجمالی طور پر ایک خاکہ پیش فرما دیا جنگی عہد کے بارے میں تفصیل تو بعد میں صورت انفال میں دوسری جگہ میں آئے گی یا تو اتنی بات ذہن کے اندر رکھیے کہ ہجرت کا دوسرا سال تھا سن دو ہجری میں بدر کے مقام پر مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی ہوئی جس میں تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار کافر تھے اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ مسلمانوں کو ایک ہزار کافروں پر غلبہ عطا فرمایا اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ ستر کافر قتل ہو گئے ستر کافر گرفتار ہو گئے مشرقین انتقام کی آگ میں جل رہے تھے بلکہ اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں تھے ابو سفیان نے کہا کہ ہم ان قریب پھر حملہ کریں گے سن تین ہجری میں ہجرت کا تیسرا سال تھا ان مشرقین نے پوری تیاری کی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سن تین ہجری بارہ شوال شوال کی بارہ تاریخ تھی ہجرت کا تیسرا سال تھا کافر تین ہزار آدمیوں کا لشکر لے کر کے میدان عہد کے اندر پہنچے اور کافروں کا حال یہ تھا کہ ان میں سات سو آدمی زیرہ پوش تھے کہ انہوں نے زیریں پہنی ہوئی تھی دو سو آدمی ان میں سے گھوڑے سوار تھے باقی سارے کے سارے اونٹوں پر سوار تھے یعنی کوئی بھی مشے پیدل نہیں تھا اور پورے کے پورے ہتھیار لے کے آئے تیرے ہتھیاروں کے علاوہ گانے بجانے والی عورتیں ڈھول بجانے والی عورتیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے اور وہ عورتیں راستے میں مقتولین بدر کے مرثیے پڑ رہی تھیں کہ بدر کے اندر ہمارے فلاں فلاں سردار اس طرح مارے گئے اجی تمہیں غیرت کرنی چاہیے عورتیں ان جوانوں کو غیرت دلاتی تھیں عورتیں ان کو غیرت دلاتی تھیں اب مشرقین کا تو وہ حال ہوا کہ تین ہزار کا لشکر ہر قسم کے جنگی ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے وہ پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آپ نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا ان کے ساتھ عبداللہ بن اوبئی بن سلول رئیس المنافقین کو بلایا حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو نہیں بلایا تھا لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو بلایا عبداللہ بن ابئی بھی آیا اس نے کہا کہ جی مدینے سے باہر نکل کر کے ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مدینے کے اندر رہ کر کے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے بہت سارے صحابہ ان کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے ہم مقابلہ کریں گے تو کافر آئیں گے مرد مقابلہ کریں گے عورتیں بچے ان کو پتھر ماریں گے کافر بھاگ جائیں گے لیکن وہ صحابہ کہ جو اس سے پہلے جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہر حال میں ہر حال میں ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے کہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے اصرار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے آپ نے زیرہ پہنی خود پہنا لوہے کی ٹوپی پہنی باہر نکلے اب صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ مجبور کر دیا صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طریقے پر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ نبی زیرہ پہن لے خود پہن لے ہتھیار پہن لے اور پھر وہ لڑائی کیے بغیر اپنے گھر واپس چلا جائے یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے اس لیے اب نکلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کا لشکر لے کے نکلے ایک ہزار کا لشکر لے کے نکلے مشرق تھے تین ہزار یہ تھے ایک ہزار اور ایک ہزار میں بھی ان کا حال یہ تھا کہ صرف دو گھوڑے تھے ان کے پاس اور سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں ایک مقام پہ پہنچے تو عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین اس نے کہا کہ جی جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں چلو ہم واپس جاتے ہیں عبداللہ بن ابئی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے واپس ہو گیا اب مسلمانوں کی کل تعداد رہ گئی سات سو بالمقابل کافر ہیں ایک ہزار تو قرآن مجید نے جو پہلے کہا لا بطانتا من دونکم ایمان والو اپنوں کے سوا دوسروں کو رازدان نہ بنایا کرو عبداللہ بن ابئی کو تم نے اپنا رازدان بنایا تو اس کا نقصان تم نے دیکھ لیا تین سو آدمیوں کو لے کے واپس ہو گیا اور اس کا خیال یہ تھا کہ جب میں تین سو آدمیوں کو لے کے واپس جاؤں گا تو اور مسلمان بھی بدگمان ہو جائیں گے اور وہ بھی واپس چلے جائیں گے نتیجتاً مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر اس واقعے کو نقل کیا از غدوتا من علی کا تمام مفسرین کہتے ہیں من علی کا من حجرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صبح کو نکلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی فضیل